حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر اور حضرت قریب آؤ اور کھاؤ ان دونوں نے کہا ہم روزے سے ہیں آپ نے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے ان دو محترم ساتھیوں کے لیے سواریاں تم تیار کرنا اور ان کے دوسرے کام بھی تم کرنا نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھیاسٹھ